اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین علوم الحدیث کا جو ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کے حصہ اول کا آج اختتامیہ ہے اس کے بعد ہم اس کا حصہ دوم شروع کریں گے اور پھر آگے چلیں گے حصہ اول جو ہے وہ بنیادی معلومات کے لیے ہم نے ترتیب دیا تھا جو جس قسم کی گفتگو ہم نے کی ہے اب تک اس کا ایک بڑا مختصر سا خلاصہ اور اس کے آگے پھر کس طریقے سے چیزوں کو چلنا چاہیے اس پہ ہم چند منٹ بات کریں گے پانچ دس منٹ ہم نے اس قسم کی باتیں کی کہ جو حدیث کا علم ہے یہ کوئی آج کی نئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ بعد میں آئی جیسا کہ کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جی تین سو سال بعد حدیث لکھنی شروع کی گئی تھی اس سے پہلے تو کوئی حدیث نہیں تھی یہ سب غلط فہمی ہے یا غلط فہمی ہے یا اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کچھ غلط قسم کے جو ہے نا وہ ان لوگوں کے مقاصد ہیں احادیث کا لکھا جانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے اندر ثابت ہے صحابہ کرام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ فلاں نے احادیث کا ذخیرہ ضائع کر دیا فلاں نے آگ لگا دیا فلاں نے یہ کر دیا اگر تحقیق کریں تو ہمیں بڑا واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی خاص اس کا سیاق و سواق ہے کوئی خاص قسم کے معاملات تھے کوئی خاص قسم کا ذخیرہ تھا جس کو انہوں نے طلب کیا تھا ورنہ حقیقت یہ کہ جن لوگوں نے ان احادیث کے ذخیرے کو طلب کیا انہی لوگوں نے خود بھی احادیث نہ صرف لکھی بلکہ لکھ کے دوسری جگہوں پہ جیسے ہمارے گورنر لگے ہوئے تھے مختلف علاقوں کے اندر تو خود احادیث لکھ کے تو وہ ان کو بھجوائیں سو یہ بالکل غلط بات ہے کہ وہ احادیث انہوں نے ضائع کی وہ کوئی ایک موقع کسی خاص کانٹیکسٹ کے اندر ہے کوئی خاص اس کا تناظر ہے کوئی خاص اس کا بیک گراؤنڈ ہے کوئی پس منظر ہے وہ ایک عام وہ, وہ نہیں ہے پھر یہ کہنا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ بھی وہ عام اس میں نہیں ہے یہ بھی خصوصی خاص جو ہے اس کا ایک پس منظر ہے اس وقت ہوا ورنہ جیسے مثال کے طور پہ کہا تھا کہ حج پہ جب آپ نے خطبہ فرمایا تو آپ نے خود کہا کہ بھئی آپ کے اپنی مرضی کے مطابق یہ ہوا کہ ان کو اس کو لکھا گیا اور آگے جو ہے وہ پہنچایا گیا تو یہ بھی غلط فہمی پر مبنی ہے اچھا دوسرا ہم نے یہ بات کی کہ بھئی ابھی یہ ایک فتنہ ہے کہ ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں حدیث ہے اور فلاں جگہ لکھی ہے اور اس میں دو طرح کے فتنے ہم نے کہا تھا کہ ہیں ایک فتنہ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ حوالہ غلط ہوتا ہے ایک ہم نے فتنہ یہ کہا تھا کہ حوالہ ہوتا ہی نہیں ہے اور وہ حدیث بھی نہیں ہوتی ہے ایک ہم نے یہ کہا تھا کہ حوالہ درست ہوتا ہے لیکن اس حدیث کی صحت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ حدیث جو ہے فرض کریں یہ مودو ہے اب یہ ساری تفصیل ابھی حصہ دو میں آئے گی یہ صحیح کیا ہے حسن کیا ہے مدوب کیا ہے عیف کیا ہے یہ ساری باتیں ہم دو میں کریں گے لیکن یہ ہے کہ وہ دو اگر جسے کہتے ہیں براڈر کیٹیگریز میں اگر ہم لے جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مقبول احادیث کا ذخیرہ ہے اور ایک مردود احادیث کا ذخیرہ ہے ایک وہ جو قابل قبول ہیں اور ایک وہ جو ناقابل قبول ہیں ایک وہ جو قابل اعتبار ہیں اور ایک وہ جو ناقابل اعتبار ہیں تو بہت سی احادیث ایسی بھی ہیں جو کہ ناقابل اعتبار ہیں اور اس کو بہت سے مشائق نے محدثین نے اپنی کتاب میں حدیث درج کرتے ہوئے خود بھی لکھ دیا ہے مثال کے طور پہ امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ اپنا جو ان کا ذخیرہ ہے حدیث کا جس کو ہمارے یہاں سے ستہ میں شامل کیا جاتا ہے اس میں خود بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے یا حسن ہے یا یہ صحیح ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کر دی کچھ محدثین جنہوں نے بیان نہیں کی ہے ان کے شارحین نے جب بعد میں شروع لکھی ہے تو اس میں انہوں نے بیان کر کہ یہ روایت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے اس کی وجوہات بھی بیان کر ہیں کہ ہم اس کو ناقابل اعتبار کیوں سمجھتے ہیں اس میں بہت کام ہوا ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے اور ہمیں آپ کو اس میں اگر محنت کرنی ہے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ گہرائی تک محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف جو کام ہوا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں اس کا تجزیہ کرنے کی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں مزید کسی قسم کی کسی نے کوئی بات تو نہیں کہی ہے کوئی اختلاف کر کے اس سے دوبارہ اس کا رد تو نہیں کسی محدث نے کر دیا اس قسم کی چھوٹی چھوٹی کچھ کام ہمیں کرنے ہیں ورنہ بہت زیادہ مشکل جو ہے یہ معاملہ نہیں ہے ہم سمجھتے کہ جیسے بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ علوم الحدیث اس وقت مکمل طور پہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا میچیور علم ہے بالکل مکمل ہے اس پہ بہت کام ہوا ہے بہت بڑے بڑے علماء بہت بڑے بڑے آئما نے اس پہ کام کیا ہے پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ احادیث کی کتابوں کو پکڑ کر اپنی طرف سے خود سے فیصلہ کر لینا بھی درست نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں ایک حدیث ہے یہ صحیح ہے اور اس پہ ہم عمل کریں گے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ صحیح حدیث میں بھی ناسک و منسوخ کا بھی ایک پورا علم ہے اس کے اندر کہ بھئی صحیح حدیث ہے لیکن یہ منسوخ ہے یہ صحیح حدیث ہے یہ ناسخ ہے یا ایک صحیح حدیث ہے لیکن وہ اپنے سے بہتر صحیح حدیث ہی سے ٹکراؤ رکھ جاتی ہے یا حسن حدیث ہے لیکن اپنے سے بہتر صحیح حدیث سے ٹکراؤ رکھ جاتی ہے یہ قرآن سے براہ راست ٹکراؤ رکھ جاتی ہے یہ خالی وہاں سے اٹھا کے اس کو استعمال کر لینا مناسب نہیں ہے اور یہ کہہ دینا کہ جی یہ بخاری نے لکھا ہے یہ ترمیزی نے لکھا ہے یہ فلاں نے لکھا ہے یہ خطیب بغدادی نے لکھا ہے یہ ساری باتیں ہم حصے دوم میں بات کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ جناب ولی یہ جو ہم یہ بات کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ بہت سی چیزوں کا سیاق و سباق ہوتا ہے کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس کانٹیکسٹ میں اس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے مثلا شروع شروع کی بات ہے جب میں اس میں نے تحقیق شروع کی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے عزم و توفیق سے تو مثلا ایک طرف ایک چیز سامنے آئی کہ کھانا کھاؤ تو تھوڑا سا چھوڑ دو دوسری طرف سامنے آئی کہ کھانا کھاؤ تو اس کو صاف کر دو اب یہ دو براہ راست ٹکراؤ ہے اب اگر یہ دونوں حدیث صحیح ہے تو آپ اس کو قبول کریں گے اس کے لیے پھر اس کا سیاق و سباق دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات کس موقع پہ کہی طرح جیسے ایک اور مثال دی جاتی ہے مثلا مثال کے طور پہ کسی ایک نوجوان صحابی نے سوال کیا کیا روزے کی حالت میں میں اپنی بیوی کو بوسا دے سکتا ہوں نے نہیں اور ایک عمر سیدھا صاحبی نے یہ سوال کیا تو آپ نے کہا ہاں۔ اب سیاق و سباق کا فرق ہے اور صحابہ نے باقیوں نے جو پوچھا جن کے علم جن کے سامنے بات ہوئی تو آپ نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو عمر سیدھا شخص ہے یہ روزے کی حالت میں اگر ایسا کوئی کام کر جاتا ہے تو اس کے لیے خود پر قابو رکھنا آسان ہے لیکن یہ جو نوجوان ہے خدشہ یہی ہے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اصل الفاظ نہیں ہے کہ خدشہ یہی ہے کہ یہ شاید خود پہ قابو نہ پا پائے اور شاید روزہ جو ہے اسے اس میں ہو جائے تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں کون سی کس موقع پہ ہوئی کیا ہوئی کیسے احتیاط کرنی ہے کیا کرنی ہے اچھا پھر ہمارے یہاں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے سیاح ستہ کہ جی چھ صحیح ترین کتابیں حدیث کی یہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ سیاح کی اصطلاح زیادہ تر بر و ہند میں چلتی ہے باہر ان کو کتب زیادہ تر کہا جاتا ہے تاریخ میں بھی سیاح ستہ کی اصطلاح زیادہ پیچھے جائیں تو نہیں ملتی ہے وہاں پہ بھی کتب کہا گیا اور ان کتب ستہ میں بھی اختلاف رائے ہے مثلا مثال کے طور پہ مالکی حضرات آپ کو پتا ہے یہ جو ہماری اسپین میں بنو میا کی بعد میں ایک خلافت چلی ہے اور سات ساڑھے سات سو چار سال اگر مجھے صحیح یاد ہے تو وہ وہاں پہ رہی ہے اب وہ مالکی فک کہتے وہ تو انہوں نے کتب ستا کے اندر معطا امام مالک شامل رکھی اب اگر کتب ستا میں وہ معطا امام مالک شامل رکھتے ہیں تو جن کو ہم کتب ستہ کہہ رہے ہیں اس میں سے کوئی ایک انہوں نے نکالی ہوگی مطلب بڑی واضح سی بات اچھا اسی طریقے سے کچھ لوگ ہیں جو اگر مجھے صحیح یاد ہے تو غالباً جو کتاب ہے نا حدیث کا مجموعہ ہے امام دارا قطنی رحمتہ اللہ علیہ کا غالباً اس کو اگر مجھے صحیح یاد ہے کتب سطح میں شمار کرتے ہیں اگر اس کو کتب ستا میں شمار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا جو کتب ستا کا ایک ہے اس کے اندر سے کوئی کتاب انہوں نے نکالی ہوگی تبھی وہ سطح ہوں گی تو یہ جو تعلق کتب ستہ ہے ان کا جو چناؤ ہے وہ چناؤ صحیح کے نقطہ نظر سے نہیں ہے یہ علمی اور جسے کہتے ہیں ایکڈیمک اس کا مقصد ہے کبھی اتنی ساری کتابیں ہیں ساری تو نہیں پڑھائی جا سکتی تو ہم فرض کریں جو علماء کو جیسے درس نظامی ہے ہمارے ہاں تو درس نظامی کے اندر ہم کون سی پڑھائیں کتنی پڑھائیں ان کا اچھا چلے ہم ایسا کرتے ہیں یہ چیز پڑھاتے ہاں یہ ہے کہ کتب ستہ کے جتنے بھی مجموعے ہیں آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ سارے مجموعوں کو عام طور پہ چار اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے درجہ اول ہے درجہ دوم ہے درجہ تیسرا آ جاتا ہے چوتھا آ جاتا ہے تو یہ کتب ستہ جتنی بھی ہیں چاہے وہ مالکیوں والی ہوں چاہے وہ ہماری ہوں چاہے وہ امام دار قطنی والی ہوں رحمت اللہ علیہ تو وہ ساری کی ساری پہلے تین میں آ جاتی ہے چوتھے سے کسی نے کبھی کتب ستہ میں کسی کو شامل نہیں کیا یہ آپ ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ہے نا اس پہ ہم تفصیلی بات بات کریں تو اس کے علاوہ یہ بات جو صحیح سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ترین قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب جیسے کہتے ہیں بخاری ہے اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحیح ترین نہیں بالکل مکمل صحیح اس میں کوئی بھی غیر صحیح روایت جو ہے وہ موجود نہیں ہے اب ایک تو ذہن میں رکھیں کہ تقریباً تمام کتب میں عام طور پہ جیسے بخاری میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو اصطلاح استعمال کرتے ہیں معلقات کچھ لوگ کہتے ہیں تعلیقات احادیث کے علاوہ وہاں پہ تعلقات بھی ہیں معلقات بھی ہیں پھر ترجمت الباب بھی ہے جس کے اندر کچھ بیان ہوتا ہے لیکن وہ بغیر صنعت کے بیان ہوتا ہے وہ ساری تفصیل بات کریں گے اچھا سب سے پہلا سوال کیا اس کو بھی صحیح شمار کرنا چاہیے بہت بڑا سوال ہے دوسرا سوال جن راویوں سے احادیث لی گئی اور وہ صنعت کے اندر جو راوی ہیں کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خود ان پر مکمل اعتماد کیا ہے یا نہیں کیا ہے ہم اس پہ بھی تفصیلی بات کریں گے اگر فرض کرے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک اور کتاب کے اندر کسی راوی کو ناقابل اعتبار کہا ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بہت نازک موضوع ہے اگر میں کہہ دوں کہ جی بخاری جو ہے وہ ساری صحیح کتابیں نہیں ہیں تو بغیر ثبوت کے بات کرنا یہ زیادتی ہے اور بہت سے لوگ ظاہر ہے اس میں پھر وہ ہو جاتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے اور یہ غلط ہے اور یہ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فلاں فلاں حدیث کو فرض کریں کہ فتح الباری میں امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے ناقابل اعتبار کہا ہے کہا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی جواب ملے گا نہیں جناب اس کے مقابلے میں پھر فلاں امام جو ہے انہوں نے تحقیق کر کے اس کو صحیح بھی کہا سو یہ ایک ایسی بحث ہے جس کا کوئی خم خواہ اس میں پڑھنے کا مقصد کوئی نہیں ہے اس کا کوئی انجام نہیں ہے لیکن کیا مزہ ہو کہ امام بخاری کی کتاب صحیح جس کو ہم صحیح بخاری کہتے ہیں اس کی تمام احادیث کے جو راوی ہیں وہ صحیح ہے قابل اعتبار نہیں ہے اس کے سوال کا جواب بھی امام بخاری سے مانگا جائے تو پھر زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اب اگر امام بخاری اپنی ایک کتاب کے اندر کہیں کہ فلاں راوی ناقابل اعتبار ہے اور صحیح بخاری میں کسی سند میں وہ راوی موجود ہو تو کیا ہم پھر بھی اس کو بخاری کے پیمانے پہ صحیح مانیں گے یا نہیں مانیں گے بہت بڑا سوال ہے تو اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ذہن میں رکھے کہ کتب ستہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتابیں ہیں پہلا جو کیٹیگری ہم کہہ رہے ہیں پہلی قسم کہہ رہے ہیں پہلا درجہ کہہ رہے ہیں وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ان کتابوں میں نوے سے سو فیصد احادیث صحیح ہیں دوسرے میں ہم کہہ سکتے ہیں چلیں جی اسی سے نوے فیصد ہیں تیسرے میں کہہ سکتے ہیں فرض کریں ستر سے اسی فیصد ہیں اس پہ تفصیلی بعد میں بات کریں گے آج میں صرف مفہوم کے ایک کانسیپچل لیول پہ بات کر رہا ہوں اصل آپ کے سامنے آداد فگرس نہیں رکھ رہا کہ ایٹی پرسینٹ سیونٹی پرسینٹ یہ نہیں رکھ رہا تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اچھا پھر سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ تحقیق کا معیار بنیادی طور پہ بہت سخت ہے اصل میں دیکھا جائے اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے علماء مساجد میں جب بیان کرتے ہیں تو کم از کم ان کا تو فرض بنتا ہے کہ وہ اس تحقیق کے معیار کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق محنت کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے بیانات میں روایات کا استعمال کریں اب اگر ہمارے علماء ہی یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا ہمارا ممبر جو ہے وہ ناقابل اعتبار ٹھہرے گا جو کہ بڑی خطرناک بات ہے یہ بہت اہم ہے اس کے علاوہ ہمیں مکمل جسے کہتے ہیں نا کہ محقق بننا لازم نہیں ہے لیکن ہمیں اتنا فہم علوم الحدیث میں ضرور ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی بات کر کے جیسے آج کل وہ پوسٹ آتی ہیں ایک حدیث آ جاتی ہے نیچے ڈیڑھ ہزار بندے نے سبحان اللہ کہا ہوتا ہے کوئی اس سے کوئی نتیجہ بھی اخذ کر رہا ہوتا ہے لیکن کبھی کسی نے یہ غور نہیں کیا کہ بھائی یہ حدیث موجود بھی ہے یا نہیں تو اگر بنیادی علوم الحدیث جو ہے اس کا ہمیں پتہ ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں کوئی اس طریقے سے غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکے اور یہ تمشک کام ہے اور ہم نے اس سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جو شروع کیا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اتنا بنیادی علم جو ہے وہ ہمارے دوستوں کو سامعین کو اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو اور جو ہمارے یہاں پہ دوست احباب آپ بیٹھے ہیں آپ سب لوگوں کو آ جائے اور سمجھ میں آ جائے تاکہ معاملات جو ہیں وہ کچھ بہتری کی طرف کم از کم چلیں کم از کم ہم اپنے کی ہیچ ضرور لگائیں اچھا اس کے علاوہ چونکہ ہم عام طور پہ کسی نہ کسی عالم پر کسی نہ کسی آئمہ میں سے کسی پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو درست تسلیم کرتے ہیں اس چیز کو عام طور پہ یہ کہہ کر رد بھی کرنے والے دوست ہمارے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ اندھی تقلید کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ مکمل تحقیق کر کے کسی ایک عالم دین کو چن کر پھر اس کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے تقلید ضرور ہے اندھی اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اس کا چناؤ باقاعدہ تحقیق کے ساتھ کیا ہے میں اگر کہوں گا جی میں بخاری پر مکمل اعتماد کرتا ہوں تو پھر یہ بھی اندھی تقلید ہی ہے کیونکہ میں نے کس پہ اعتماد کیا بخاری کی تحقیق پر لیکن اگر میں واقعی اس پہ جسے کہتے ہیں کنوینسڈ ہوں کہ میں بخاری کی تحقیق پر مکمل میرا اعتماد ہے تو میں کسی سے یہ توقع نہیں کر سکتا کہ میں زبردستی سے کہوں کہ نہیں تم بھی بخاری پر ہی کرو نہیں کہ تم بھی مسلم پر ہی کرو ہم یہ نہیں کر سکتے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حدیث کی صحت پر اعتماد کرنے جا رہے ہیں یا اس شخص پر اعتماد کرنے جا رہے ہیں حدیث صحیح ہے اعتماد کرنا چاہیے اب صحیح میں پھر دو اقسام ہیں تین اقسام ہیں وہ ہم بعد میں بات کریں گے حدیث حسن ہے ہمیں اس پہ کب اعتماد کرنا ہے کب اعتماد نہیں کرنا ہے حدیث حسن سے بھی کسی نیچے درجے کی ہے ہمیں کب اعتماد کرنا ہے کب اعتماد نہیں کرنا ہے ہمیں حدیث پر اعتماد کرنا ہے ہمیں حدیث کی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر اعتماد کرنا ہے ہمیں کسی ایک شخصیت پر اعتماد نہیں کرنا ہے یہ بڑا اہم نقطہ ہے اس کو بھی سمجھے لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کے پیچھے وہ لٹ لے کے پڑ جانا چاہیے کہ یہ تم یہ کیوں کر رہے ہو اور تم اس کے پیچھے کیوں چل رہے ہو اور تم اس کے پیچھے کیوں چل رہے ہو اعتماد جو ہے وہ خاص طور پہ اگر وہ اعتماد تحقیق کے بعد کیا گیا باقی تحقیق کے بغیر اگر کیا گیا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے اور یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جی، عوام اس درجے تک کام چکے اس کے لیے کرنا مشکل ہے اس کو فہم بھی نہیں ہوتا طریقہ کار سے واقفیت بھی نہیں ہوتی تو اس نے کسی کے پاس تو جانا ہے چاہے وہ اپنے مفتی کے پاس جائے چاہے وہ اپنے امام مسجد کے پاس جائے تو جب کوئی اپنے مفتی کے پاس جا کے اس سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو اس نے اعتماد کیا ہے تو ہماری کم از کم فکی معاملات کے اندر اگر دیکھیں تو ساری عمارت جو ہے وہ اسی اعتماد پر کھڑی ہے تو ہم اس قسم کی دلائل جو ہیں ان کو لے کر وہ اس طریقے سے جو ہے وہ باقی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے تحقیق کا کم از کم جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے اس میں کم از کم تحقیق کی جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے اور ان کو بنیادی فہم حاصل ہونا چاہیے اور ہماری علماء سے یہ توقع ہے کہ جب اس سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ غصہ نہ کھائیں وہ اس کا جواب دیں اور جواب میں بھی میرے میں تو سمجھتا ہوں ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے دوپہر میں بات ہو رہی تھی آپ کو ذہن میں ہوگا تو میں یہ بات کہوں گا ہمارے یہاں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ثبوت ایویڈینس ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دلیل آرگومنٹ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سوال کا جواب آرگومنٹ سے شروع ہوتا ہے دلیل سے شروع ہوتا ہے اللہ کے بندے اگر براہ راست ثبوت سے بات شروع کرو گے اور دلیل پہ اس وقت آؤ گے جب دلیل کی ضرورت ہے تو شاید مسائل نہ کھڑے ہوں اس طرح کے شاید جھگڑا اس طرح کا نہ پیدا ہو اس پہ ہم دوسرے حصے میں جب تفصیلی گفتگو کریں گے تو اس کے اندر ایک دو مثالوں کے ساتھ یہ بات کو واضح کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس سے بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی تو ہمیں بھی چاہیے ہمارے علماء کرام کو بھی چاہیے پڑھے لکھے طبقے کو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اس طرف آئے اور خود بھی تحقیق کرے تحقیق کرنے کے جو اصول ہیں ان کو سمجھے اور وہ اصول کیوں بنائے گئے ہیں اس کو سمجھے آج جس طرح میں آپ کے سامنے علوم الحدیث کی یہ سلسلہ بیان کر رہا ہوں آپ بھی کریں اور لوگ کریں یہ سیکھنا اور سکھانا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان جو ہے ایک شخص کے لیے چاہے مرد ہے یا عورت ہے یہ بڑا ضروری ہے تاکہ پھر اس پر عمل کیا جا سکے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تحقیق کی توفیق عطا فرمائے اصل بات کو سمجھنے کی اس کا مفہوم دیکھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے وہ اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و و علی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم